پل میں جلاتا چلا گیا مردوں کو پل میں جلاتا چلا گیا مردوں کو پل میں جلاتا چلا گیا پھوکر جو میرا غوث لگاتا چلا گیا روش لگاتا چلا گیا ہو کر جو میرا لگاتا چلا گیا ہو کر جو میرا گوشت لگاتا چلا گیا گلشن کی بات چھوڑیے بنجر زمین پر گلشن کی بات چھوڑیے بنجر زمین پر گلشن زمین پر گلشن کی بات چھوڑیے بنج زمین پر میرا رسول پھول کھلاتا چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت عالمی سنی کانفرنس اس واہ پیش کرا ہمارا کرام کے حوالے سے یہ سننے میں آیا کہ بہت محبت رکھتے ہیں آپ حضرات کتنی محبت رکھتے ہیں مجھ کو دیکھنا ذرا پانچ حضرات میرا رسول کو کھلاتا چلا گیا بغداد شاہ بابا کا فیضان دیکھیے بس اتنی محبت ہم کو سننا بڑی محبت رکھتے ہیں اس عشق کا اظہار ہونا چاہیے ایک ایک عاشق بولے سبحان اللہ بغداد شاہ بابا کا فیضان دیکھیے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب علماء اہل سنت عالم سنی کانفرنس نارے تقدیر رسالت نہیں آئیں گے کہاں رہے بولے تو تو اعلان ہوا پہلے ہاں، جگہ بھی نہیں ہے جہاں سے لوگ بیٹھے ماشاء اللہ بیٹھ جائیں جہاں بیٹھے وہی سنیے آپ حضرات آیا خیال نور تو آتا چلا گیا آیا خیال نور آیا خیال نور تو آتا چلا گیا آتا چلا گیا بغداد کا فیضان دیکھیے بغداد فیضان دیکھیے بغداد کا فیضان دیکھیے بغداد باب کا فیضان دیکھیے بغداد بابا فیضان کا فیضان دیکھیے بغداد شاہ بابا کا فیضان دیکھیے ہم کھاتے گئے روپ کھلاتا چلا گئے زندہ باد بغداد شاہ بابا کا فیضان دیکھیے بغداد شاہ بابا کا لنگر بھی خوب ہے بغداد شاہ بابا کا لنگر بھی خوب ہے بغداد شاہ بابا کا لنگر بھی خوب ہے بغداد شاہ بابا کا لنگر بھی خوب ہے بغداد بھی خوب ہے بگتا دشا بم خوب ہے ہم کھاتے گئے وہ کھلاتا چلا گیا کھلاتا چلا گیا ہم کھاتے گئے وہ کھلا چلا گیا دشمن تو روکتا رہا بس روپ رہا دشمن تو روکتا رہا بس ٹوکتا رہا دشمن تو روکتا رہا بس ٹوکتا رہا دشمن تو روکتا رہا بس ٹوکتا رہا میں بھی رضا کا رضا رضا چلا گیا زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں بھی رضا کا نعرہ لگاتا چلا گیا میں بھی رضا کا نعرہ لگاتا چلا گیا اختر رضا سے اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی اختر سے جن کو ہے دشمنی اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی ان سب سے دشمنی میں بڑھاتا چلا گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی سے جن کو ہے دشمنی اختر رضا کے نام سے جن کو ہے دشمنی ان سب سے دشمنی میں بہاتا چلا گیا سب سے دشمنی میں بہاتا چلا گیا خواجہ جا ہمارا جو ہندوستان میں جا ہمارا آیا جو ہندوستان میں ہاج ہمارا آیا جو ہندوستان میں ہاج ہمارا آیا جو ہندوستان میں ہاج ہمارا آیا جو ہندوستان میں ہاجا ہمارا آیا جو ہندوستان میں خاجا ہمارا آیا جو ہندوستان میں کلمہ وہ پنڈتوں کو پڑھاتا چلا گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد خاجا ہمارا آیا جو ہندوستان میں آیا جو ہندوستان خاجا ہمارا آیا جو ہندوستان خاجا ہمارا آیا جو ہندوستان میں خاجا ہمارا آیا جو ہندوستان میں خاجا ہمارا آیا جو ہندو خاجا ہمارا رجو ہندو چٹان میں کلمہ وہ پنڈتوں کو پڑھاتا چلا گیا اور حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں سب سے زیادہ نارے سے شیر لگنے چاہیے جی جی ہم انو جہاں علاقے میں رہتے ہیں کلکتہ کے علاقے میں وہاں پہچان رضوی ہوں بھی اور وہ لوگ کہتے ہیں حضرت تاج یہی یہی اس رضوی سے اشرفی سے اور خوب لگنی چاہیے وہ پنڈتوں کو وہاں تا چلا گیا لگا مجھ کو دوست آصف جب ڈرانے لگا مجھ کو دوست آصف جب ڈرانے لگا مجھ کو دوست مخدوم کا شراب چلا چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ واہ واہ تاجوشیا تاجو شریا یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے لگے یہ تاج والے بابا کا کیا ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے نگر یہ والے بابا کا کیا ہو بہن گئے ایک بار جو بھی آیا وہ آتا چلا گیا زندہ باد زندہ باد یار سلندہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ زندہ باد زندہ باد یہ تاج والے بابا کا کیا ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا ہے گھیا یہ تاج والے بابا کا کیا بھوگ ہے نگر یہ تاج والے بابا کا کیا خوب ہے ایک بار جو بھی آیا وہ آتا چلا گیا چلا گیا ایک شروع پیش کر ہم لگا فون کو مکتا پیش کر دوں گا کوشش یزیدیوں نے کوشش یزیدیوں نے بجھانے کی کی مگر کوشش یزیدیوں کی بجھانے کی تھی مگر کوشش یزیدیوں نے بجھانے کی کی مگر کوشش یزیدیوں نے بجھانے کی کی مگر کوشش نے بجھانے کی مگر تو نے بجھانے کی مگر خون حسین جلا تھا جلا گیا پیش من کر نکیر پوچھنے آئے من کر نکیر پوچھنے آئے سوال جا من کر نکیر پوچھنے آئے سوال جا من کر نکیر پوچھنے آئے آ جا من کر نکیر پوچھنے آئے تو آل جب من کر نکیر پوچھنے آئے تو من کر نکیر پوچھنے آئے سوال زیشان نات پاک سناتا چلا گیا سنا تا چلا گیا دلو دماغ پہ چھاتا چلا گیا آیا خیال نور آیا خیال نور تو آتا چلا گیا آتا چلا گیا دل اس قدر گداس کے دشمن بدل گئے الفاظ اتنے نرم کے پتھر پگھل گئے اور جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری وہ لوگ پل سے رات سے نیچے پھسل گئے اور ایک عاشق رسول سے سن کر نبی کی نعت عرش بری کے سارے فرشتے مچل گئے رات شہر شاعر